کام اتفاق سے ہو گیا یا اچانک ہو گیا حالانکہ وہ کام اللہ تعالیٰ کے سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق ہوتا سیدنا موسا علیہ صلاحت والسلام جب اپنی اہلیہ کو لے کر سفر فرما رہے تھے تو انہیں توقع بالکل نہیں کہ ان کی زندگی میں ایک بہت بڑی تبدیلی آنے والی اور اللہ تعالیٰ ان پر ایک بہت بڑے کام کا بوجھ ڈالنے والی ایک بڑی ذمہ داری سپرد کرنے والی اس لیے سیدنا موسا علیہ السلام السلام کے لیے تو یہ واقعہ اتفاقی ہوا لیکن اللہ کے یہاں پہلے سے یہ سب کچھ طے تھا کا بوجھ سنبھالنے کے لائق بنانے کی لائق اور اسی سلسلے کی تربیت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سیدنا علیہ والسلام کو مدین حضرت شعیب کے گھر بھیجا جو بھی حضرت والسلام کو اللہ کی طرف سے بھیجا جانا تھا فرعون کے پاس تو فرعون کے دربار سے کوئی مروبیت نہ ہو اس کا انتظام کیا تھا اللہ تعالیٰ نے جسے اتنا موسا نے السلام سلام کو بچپن سے لے کر جوانی تک فرعون کے محل میں رکھا یہ فائدہ ہوا کہ ان حکمرانوں کی ساری اندرونی کمزوریاں حضرت موسا کو معلوم ہو گئی اوپر کے غبارے کی طرح بہت موٹے تازے نظر آتے ہیں اندر ڈھول میں کول ہوتا ہے یہ اندر سے کتنے ڈرے سہمے ہوتے ہیں یہ اندر سے کس قدر اندیشوں کا شکار ہوتے ہیں کوئی پتہ کھڑکنے کی بھی آواز آتی ہے تو انہیں ڈر لگتا ہے کہ ہمارے خلاف کوئی بغاوت تو نہیں ہوگی کہیں کوئی نیا گٹھ بندھن تو نہیں بن گیا ہمارے خلاف کہیں ہمارے اقتدار کو خطرہ تو نہیں ہو گیا اور پھر جن لوگوں میں اخلاقی کمزوریاں ہوتی ہیں وہ نفسیاتی طور پر بہت ٹوٹے ٹوٹے ہوتے ہیں وہ ذہنی مریض ہو جاتے ہیں دنیا کے حکمراں باہر سے بہت طاقتور نظر آتی ہے وہ اندر سے اتنے طاقتور نہیں ہوتے اندر سے اتنے مضبوط نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ جب سیت موسا والسلام کو اللہ فرعون کے دربار میں بھیجیں تو ایک طرف حضرت موسا کی نظر اللہ کی قدرت اور اللہ کی طاقت پر ہو اور دوسری طرف ان حکمرانوں کی ساری کمزوریاں ان کو معلوم اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام فرمایا کہ حضرت علیہ موسل والسلام کو جوانی کی عمر تک فرعون کے محل میں شہزادہ بنا کر کے رکھا شہزادے سے زیادہ اندرونی اور اندرونی اسرار اور رموز سے واقفیت کس کو ہو سکتی محلوں کے اندر کی جو سازشیں ہوتی ہیں جیسے اس زمانے میں سیاسی پارٹیوں کی اندرونی سازشیں ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کے ٹانگ کھینچنے کی جو عادتیں ہوتی ہیں محلات میں بھی ایسی اندرونی سازشیں ہوتی تھیں اور ہوتی ہیں ان سب سے حضرت ہوتا واقعی پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا انتظام فرمایا کہ اب خود حضرت موسا کی اپنی ذات کی اخلاقی تربیت ہو جائے اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا اس لیے اللہ چاہتے تو یوں ہی حکم دے دیتے اور حضرت موسا کی اخلاقی تربیت ہو جاتی لیکن یہ اللہ کی سنت کے خلاف ہے اللہ تعالیٰ کے طریقے کے خلاف ہے اور اللہ نے خود فرمایا ولن تجد اللہ تبدیلا اللہ اپنا قانون بدلا نہیں تو اس کا اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا ایسے حالات پیدا کر دیے گئے کہ حضرت موسا کو خود اندازہ نہیں ہوا کہ اب مجھے ایک مدرسے سے نکال کر دوسرے مدرسے میں پہنچایا جا رہا یہ اصل میں ایک ادارے سے ایک تربیت گاہ سے نکال کر اب دوسری تربیت گاہ میں بھیجا جا رہا ہم آسانی کے ساتھ اس کو جو سمجھیں جیسے کسی بچے کی تعلیم ہوتی ہے جب اس کی تعلیم مکمل ہو جاتی ہے تو اس کو عملی ٹریننگ کے لیے بعض مقامات پر بھیجا جاتا ہے وہ بھی اس کی تعلیم کا ہی حصہ ہوتا ہے وہ بھی اس کی تکمیل کا ہی حصہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے تکمیلی طور پر ایسے حالات برپا کرائے کہ حضرت علیہ سے غیر ارادی طور پر سوچے بغیر چاہے بغیر ایک ایسے شخص کا قتل ہو گیا جو فرعون کا درباری تھا اس دربار کا خادم تھا اور پورے شہر میں شور مچ مچ گیا گیا ہنگامہ کہ یہ حرکت کس نے اور پھر دوسرے دن ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے فرعون تک اطلاع پہنچ گئی کہ حضور آپ نے جس کو شہزادہ بنا کر رکھا ہوا ہے یہ اسی کی حرکت ہے اور وہاں سے حکم جاری ہو گیا کہ پکڑ کر لاؤ اسے گرفتار کر کے لاؤ اس کو سزا دیں گے اسے قتل کریں گے یہ تو عرطیف کا کام ہے یہ تو خطرناک لڑکا ہے اسے فوراً مار دینا چاہیے ہر سماج میں چاہے وہ جتنا برا ہو کچھ اکا دکا اچھے لوگ بھی ہوتے بنی اسرائیل پر جو ظلم ہو رہا تھا اور بنی اسرائیل کے ساتھ جو بے پناہ زیادتیاں ہو رہی ہیں تو فرعون کی اپنی قوم کے سارے لوگ اس کو دل سے پسند نہیں کرتے اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ ایک شخص جو دل سے اس کو برا سمجھتا تھا کہ یہ بیچاری مظلوم اور مجبور قوم ہے یہ اس ملک میں اقلیت میں ہے اور یہاں انہوں نے صدیوں حکومت کی ہے یہ یہاں کے پرانے حکمراں تھے جن کو اس ملک کا دلت بنا دیا گیا بلکہ ان سے زیادہ بدتر زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا گیا جن کے خلاف بہانے بہانے سے فسادات برپا کیے جاتے ہیں ان کی تعداد کو کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور پھر باقاعدہ یہ مسئلہ بنا کر کہ بنی اسرائیل کی افرادی تعداد بہت بڑھتی جا رہی ہے ان کی تعداد کم ہونی چاہیے یہ حکم دے دیا گیا کہ ایک سال کر کے کے ان گھر میں جتنے لڑکے پیدا ہوں گے ان سب کو قتل کر دیا جائے گا صرف لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے گا ایک سال لڑکوں کو قتل کیا جاتا ایک سال لڑکوں کو زندہ رکھا جاتا یہ پالیسی بنائی ہوئی تھی نم بے ان ہم ان کے لڑکوں کو ذبح کر دیں گے ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھیں گے ہم ان کو دبا کر رکھنا چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ سر نہ اٹھانے پائیں یہ آنکھ ملا کر ہم سے بات نہ کرنے پائیں تو خود انہی کی قوم کا ایک شخص تھا جو اس کو پسند نہیں کرتا تھا جیسے ہمارے اپنے برادران میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ظلم کو پسند نہیں کرتے جو ایمان والوں کے ساتھ اس دور بھی کیا جاتا ہے ہم ان کو سیکولر کہتے ہیں تو وہ اس سماج کا ایک سیکولر اسلام ٹھیک دوپہر میں گرمی کے زمانے میں جب لوگ عام طور سے گھر سے باہر نہیں نکلا کرتے وہ چپکے سے بھاگ کر آیا حضرت موسا علیہ السلام کے بعد اور حضرت موسا اپنے علاقے میں اپنی والدہ سے ملنے کے لیے آئے ہوئے تو یہ کیا جاتا تھا کہ کیونکہ اس عورت نے بچپن میں دودھ پلایا تھا یہ رضائی ماں ہے اس لیے شہزادے اس کے یہاں آتے جاتے ہیں لیکن بڑے ہونے کے بعد حضرت موسا کو معلوم ہو گیا تھا یہی میرا اصلی گھر ہے یہی میری والدہ ہے یہی میری قوم ہے تو حضرت موسا آ جاتے تھے اچھا خاصا وقت گزارتے تھے یہ گویا بنی اسرائیل کے جھوپڑ پٹیوں کا علاقہ ہوتا تھا شہر سے باہر جو کہ جھوپڑوں میں بیچارے رہتے تھے مزدوروں کی طرح نوکروں کی طرح حضرت موسا یہاں آئے ہوئے تھے یہ ذرا شہر سے دور کا علاقہ تھا کنارے کا علاقہ وہ شخص بھاگ کر آیا وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى قال يا موسى ان الملا يعتبرون بك ليقتلوك فخرج اني لك من الناصحين کہا موسا اب غلطی سے محل واپس نہ چلے جانا وہاں تمہارا انتظار ہو رہا ہے وہاں تمہارے بارے میں مشورہ ہو رہا ہے وہ لوگ پکڑ کر تم کو قتل کر دیں گے میری رائے ہے ابھی اسی وقت نکل جاؤ یہاں سے بالکل مصر چھوڑ دو مصر سے باہر چلے جاؤ حضرت علیہ السلام اسی وقت روانہ ہو کسی سے مشورہ کیے بغیر کسی کو ساتھ دیے بغیر اس کا اندازہ بھی نہیں تھا ان لوگوں کو موسا کو اطلاع ہو جائے گی وہ تو تھا ہی شہر کے باہر کا علاقہ تو بجائے اس کے کہ حضرت موسا علیہ السلام شہر کے اندر تشریف لاتے بس وہیں سے روانہ ہوں اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح حضرت موسا علیہ السلام اسلام کو مریض بھیج وہاں سے موسیٰ علیہ السلام والسلام اللہ کے کیے ہوئے انتظام کے مطابق حضرت شعیب علیہ السلام والسلام کے گھر پہنچے کیونکہ حضرت موسا جب مرین پہنچے اور وہاں ایک جگہ انہوں نے دیکھا کہ آبادی کے باہر ایک کنواں ہے چرواہے اپنے جانوروں کو لے کر آ رہے ہیں اپنی بکریوں کو لے کر آ رہے ہیں پانی پلا رہے ہیں دو لڑکیاں ہیں وجد وجد من دور دونونی تزودان حضرت موسی نے دیکھا دو جوان لڑکیاں ہیں جو اپنی بکریوں کو رو کے کھڑی ہیں اپنی کسی بکری کو آگے نہیں بڑھنے دے رہی بکریاں پہ آتی ہیں وہ دوسرے چرواہوں کے ریوڑوں کے ساتھ مل کر کے پانی پینا چاہتی ہیں اور یہ ڈنڈے لے کر کے آگے رکاوٹ بن کر کھڑی ہیں کسی بکری کو آگے نہیں آنے رہی حضرت موسہ والسلام تو تعجب ہوا کہ جانور پیاسی ہیں سب لوگ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں یہ لڑکیاں اپنے جانوروں کو روک تو رہی ہیں حضرت موسا تو اجنبی مسافر سے بیٹھے تھے دل میں ہمدردی تھی جا کے پوچھا کیا بات ہے تمہارا کیا معاملہ ہے يصدر تعالیٰ انہوں نے کہا کہ اصل میں جب تک یہ چرواہے اپنی بکریوں کو پانی پلا کر فارغ ہو کر چلے نہ جائیں اور گھاٹ بالکل خالی نہ ہو جائے اس وقت تک ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلاتے یہ صرف آج کی بات نہیں ہے یہ تو ہمارا روز کا معمول ہے ہم روز ایسے ہی کرتے ہم اپنے جانوروں کو روک کر کے رکھتے ہیں جب یہ سب چلے جاتے ہیں ہم نامحرموں کے ساتھ میں کنویں کے گھاٹ پر نہیں جایا کرتے اور بہت سمجھدار تھیں وہ لڑکیاں ان کو خیال آیا کہ ابھی یہ نوجوان سوچے گا اتنا پردے کا اہتمام ہے تو باہر آنے کی ضرورت کیا ہے کسی مرد کو بھیجا ہوتا تمہیں مجبور کس نے کیا کہ تم باہر نکلو تو انہوں نے خود ہی کہہ دیا وہ ابونا ان کبیر اصل میں ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے اور ہمارے ابا بہت بوڑھے ہو گئے والد صاحب بوڑھے ہیں وہ اپنے ضعف اور کمزوری کی وجہ سے آ نہیں سکتے اور کوئی ہمارا بھائی نہیں اور اس زمانے میں جانور پالے جاتے تھے انہیں پر گزر بسر ہوتا اس لیے ہماری مجبوری ہے ان جانوروں کو ہمیں ہی چرانا ہے ہمیں ہی پانی پلانا ہے ہم انتظار کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھی بات ہے تم لوگ الگ ہٹو تمہارا مسئلہ ہے نا پردے کا تم نہ محرموں کے بیچ میں نہیں جاتے میں جاتا ہوں گئے اور ایک طرف کاٹ خالی تھا یا بعض روایات سے معلوم ہوا ہوتا ہے کہ ایک دوسرا کنواں تھا اس پر ایک بڑا بھاری پتھر رکھا ہوا تھا حضرت موسا نے اس پتھر کو ہٹا کر کے سائڈ رکھا اور ڈول ڈال ڈال کے پانی نکالنا شروع کیا اور بکریوں کو بلانا پلانا شروع کیا تھوڑی دیر میں چھٹی کر دی یہ دونوں لڑکیاں حیرت سے دیکھ رہی ہیں اللہ کو اوپر اتنا شریف آدمی اجنبی ہونے کے باوجود اس طرح ہماری مدد کر رہا ہے اتنا نیک طبیعت ہے کہ ایک نظر اٹھا کر بھی ہمیں نہیں دیکھا اور اللہ نے کیسی طاقت عطا فرمائی ہے کئی لوگ مل کر اس پتھر کو ہلا نہیں پاتے اکیلے اٹھایا اور بازو میں رکھ دیا اور لڑکیاں وقت سے پہلے فارغ ہو کر اپنے جانوروں کو لے کر گھر پہنچی حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے سائے میں جا کر بیٹھ گئے اور اللہ سے دعا مانگنے لگے انی لما انزلت الی من خیر فقیر اللہ آپ نے یہاں تک پہنچا دیا اب آگے میرا نہ کوئی ٹھکانہ ہے نہ کوئی کھانے کا انتظام ہے نہ رہنے کا انتظام ہے اللہ میں تو محتاج ہوں فقیر ہوں آپ ہی داتا ہیں اس کے آگے کا بھی انتظام کر دیجئے جب جان بچا لی ہے آپ نے تو اب زندہ رہنے کا سامان بھی دے دیجئے ادھر وہ لڑکیاں وقت سے پہلے گھر پہنچی تو والد صاحب کو خیال ہوا کیا بات ہے آج تم وقت سے پہلے کیسے آ گئی تو انہوں نے کہا کہ اصل میں ابا کیا بتلائیں ہم تو جا کر انتظار کر رہے تھے کہ جب چرواہے چلے جائیں گے تب اپنی بکریوں کو پانی پلائیں گے لیکن ایک بہت شریف نوجوان تھا اس نے ہمارے ساتھ یہ حسن سلوک کیا شعیب نے کہا ارے تم لوگوں کو معلوم ہے کہ کس قسم کے لوگوں کی آبادی ہے کیسی بستی حضرت شعیب علیہ اللہ والسلام جہاں مقبوض ہوئے تھے قرآن پاک کے مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب کا تذکرہ کیا وہ وکیلا مدینہ شعیبہ وہاں خاص بات حضرت شعیب کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی کہ حضرت شعیب علیہ السلام سلام جو اپنی قوم پر محنت کر رہے تھے دیکھیں انبیاء کرام علیہ وسلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے دو کام عطا فرمائے ایک ایک امر بالمعروف بھلائیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا بھلائی تو ہمیشہ ایک ہی رہتی ہے برائیوں کے چولے بدلتے رہتے ہیں اس لیے آپ سورہ آراف میں سورہ شعرا میں سورہ نمل میں اور مختلف مقامات پر خاص طور سے سورہ میں سورہ عراف میں اور سورہ نمل میں جہاں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ کا ذرا تفصیل سے تذکرہ فرمایا وہاں ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ کس پیغمبر کے زمانے میں کس منکر کا غلبہ اور چونکہ اب اس امت میں یہ سارے منکرات ایک ساتھ جمع ہونے والے تھے کسی منکر کا کہیں غلبہ ہوگا کسی منکر کا کہیں غلبہ ہوگا کانپور کی اپنی کوئی بیماری ہوگی بمبئی کی اپنی کوئی بیماری ہوگی کلکتے کی اپنی کوئی بیماری ہوگی اور یہ ساری بیماریاں ایمان والوں کے اندر ہوں گی کہیں بےمانی ہوگی کہیں خیانت ہوگی کہیں جھوٹ ہوگا کہیں دھوکے بازی ہوگی کہیں ملاوٹ ہوگی تو ان حالات میں مختلف ابیائے کرام علیہ مسلاط و سلام نے کس طرح کام کیا ہے قرآن سے رہبری ملتی ہے علما کو کہ اسی روشنی میں اسی طرح سے کام کرنا ہے جس سرائی انبیاء اکرام نے کام کیا اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل میری امت کے علماء ایسی ہی کام کریں گے جیسے بنی اسرائیل کے انبیاء کام کرتے ہیں تو حضرت شعیب علیہ السلام والسلام نے اپنے قوم کو جو پیغام دیا اور قرآن پاک نے اس کو بیان کیا اس میں دو باتیں بہت اہم ہیں ایک حضرت شعیب کا فرمان اوف القیل پورا تولہ کرو اس سے معلوم ہوا کہ وہ کاروباری لوگ تھے اور کاروبار میں خیالت کرتے تھے کاروبار میں دھوکے بازی کرتے تھے دوسری بات حضرت شعیب نے فرمایا والا تم سدو فل زمین میں فساد مت برپا کرو مبصرین نے تحقیق کر کے بتایا کہ اصل میں یہ لوگ ساتھ میں ڈھاکہ بھی ڈالتے تھے یہ کاروباری لوگ تھے مال کی ان میں محبت بھی تھی یہ کم بھی تولتے تھے ملاوٹ بھی کرتے تھے کوالٹی میں بھی چوری کرتے تھے قیمت بھی زیادہ لے لیتے تھے اور موقع ملے تو یہ لوٹ بھی لیتے تھے کچھ دیے بغیر بھی پیسے چھین لیتے تھے مال چھین لیتے تھے ایسے لوگ کہاں کسی کی مہمان نوازی کریں گے ایسے لوگ اپنا پیسہ دوسرے پر کسی مسافر اور اجنبی پر کہاں خرچ کریں گے تو سیدنا شعیب علیہ والسلام نے اپنے بچیوں سے کہا اتنا شریف نوجوان ہمارے علاقے میں آیا اسے تو کوئی کھانا کیا پانی کے لیے بھی نہیں پوچھے گا کیا اسے بلا کر لاؤں ہم اس کو اپنے گھر میں مہمان بنا کر رکھیں بہنوں نے کہا ابا ہماری رائے تو یہ ہے کہ صرف تین دن کا مہمان نہ بنائیے اسے مستقل ملازم بنا لیجیے وہی کام کیا کرے جس لیے کہ وہ بہت امانت دار بھی ہے بہت طاقتور بھی ہے تو باپ ذرا چوکنا ہوئے چند منٹ میں اتنا مکمل تعارف ہاں اپنی اولاد پر نظر رکھنی چاہیے یہ قرآن نے سلیقہ سکھایا پیغمبر متوجہ ہو گئے کہ آخر ہماری بچیوں کو اس نوجوان کا اتنا مکمل تعارف چند منٹ میں کیسے حاصل ہو گیا یہ معاملہ کیا ہے کیا پہلے سے بھی کچھ جان پہچان ہے کیا پہلے سے بھی کچھ تعارف ہے اتنی گہری نظر رکھنا اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے قرآن پاس انہوں نے پوچھا تمہیں کیسے پتا چلا اتنا اندازہ کیسے ہو گیا انہوں نے کہا اس نوجوان نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہماری طرف نظر اٹھا بھی نہیں ایک مرتبہ بھی نہیں دکھائی اس سے ہم یوں سمجھے آپ کی دی ہوئی تعلیم و تربیت کے نتیجے میں کہ وہ امانت دار ہے اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے وہ متقی ہے پرہیزگار ہے اور آپ کو تو معلوم ہے اتنا بھاری پتھر ہے جو کنویں کے اوپر رکھا رہتا ہے کہ کئی مضبوط نوجوان مل کر اسے ہلا نہیں پاتے اس نے اکیلے اٹھا کر اس کو بازو میں رکھ دیا تھا اس سے ہمیں پتہ چلا کہ وہ طاقتور بھی ہے اور ہمیں ایسی ملازم تو چاہیے جو متقی بھی ہو پرہیزگار بھی ہو طاقتور بھی ہو آپ اسے ملازم بنا دیں بچیاں جتنا سوچ سکتی تھی انہوں نے اتنا سوچا باپ جتنا سوچ سکتے تھے انہوں انہوں نے نے اتنا سوچا سوچا کسی نوجوان کو گھر گھر میں میں رکھنا اور جوان بیٹیوں کا ہونا یہ مناسب نہیں ہے اور مجھے اپنی بچیوں کا رشتہ بھی تو کہیں کرنا ہے اس سے اچھا رشتہ کہاں ملے گا اگر واقعی میں بلاتا ہوں بات دیکھتا ہوں جائزہ لیتا ہوں اگر واقعی وہ ایمان والا نوجوان ہے اور وہ اگر واقعی اس کے اندر تقوا ہے اور ساتھ میں طاقت بھی ہے تو صرف اتنا ہی تو ہے نا کہ گھر نہیں ہے تو گھر تو ہمیں اللہ نے پہلے سے دیا ہوا ہے اتنا ہی تو ہے کہ اس کے پاس دولت نہیں ہے اس زمانے میں دولت اسی شکل میں ہوتی تھی جانور ہوتے تھے بکریاں ہوتی تھی تو دولت تو ہمیں اللہ نے پہلے سے دی ہوئی ہمیں کیا ضرورت ہے الگ سے دولت کی ہمیں تو اچھا نوجوان چاہیے باپ نے اپنی نیت کر لی یہ بچیاں کہیں بلانے کے لیے بلا کر لائیں چلیے ابا بلا دیں آپ نے ہمارے ساتھ بھلائی کی ہے ابا آپ کو کچھ اس کا بدلہ دینا چاہیے حضرت علیہ السلام سمجھ گئے اللہ کی طرف سے مدد آئے پہنچے حضرت صاحب نے جائزہ لیا اس نے نبی سے نبی سے زیادہ فراست کس کو ملے گی بس انہوں نے تو تھوڑی دیر میں دل کو پڑ لیا اور یوں کہا کہ بھائی ایک کام کرو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تم کو تعلیموں سے نجات دے دی پھر ان کی حکومت نہیں ہے تم سرحد سے پار آ چکے بالکل مطمئن ہو جاؤ اور ان حالات میں تمہارا واپس جانا بھی مناسب نہیں ہے اور حضرت موسا کو بھی معلوم تھا جاؤں گا تو مارا جاؤں گا یہیں رہنا تو حضرت شعیب نے کہا کہ دیکھو میری رائے یہ ہے کہ میں اپنی دو بیٹیوں میں سے ایک کا تمہارے ساتھ نکاح کر دوں گا لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں آٹھ سال میرے گھر میں رہنا ہوگا میری بکریاں چرانی ہوں حضرت شعیب پوری تربیت کرنا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام دس سال رہو تو اور اچھی بات ہے حضرت موسا نے کہا دیکھیں حضرت آٹھ سال کا تو وعدہ ہے دس سال کے لیے مجبور نہ کیجیے گا میں وقت گزرنے کے بعد غور کروں گا آٹھ سال کے بعد میرا دل چاہا تو میں مزید دو سال رہوں گا اور میں جانا چاہوں تو آپ مجبور نہ کریں ان کا ٹھیک ہے یہ وعدہ ہو یہ مہر مقرر ہوا حضرت موسا علیہ السلام کا لیکن اس کو کوئی دلیل نہ بنا لے وہ الگ شریعت تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی الگ شریعت اب حضرت وہ علیہ السلام جو کوہ طور پر تشریف لائے اور جو سبق آج ہم کو پڑھنا ہے جس پر آج کی گفتگو ختم ہو تو یہ پوری تیاری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو چکی تھی حضرت موسا کو سیاسی تربیت بھی دی جا چکی تھی کے محل میں نبوی تربیت بھی دی جا چکی تھی حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے ہاں رکھ کر کے اب اللہ تعالیٰ حضرت موسا علیہ السلام سلام کو ذمہ داری دینے والے تھے تو بلایا ہے دور پر اور وہاں اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسا کو ذمہ داری دی تو ارشاد فرمایا وہ اپنی ذکری موسا مجھے آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا اور مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قائم کی زندگی میں نماز کا اہتمام نہ ہو اور آدمی کہے مجھے اللہ سے بڑا تعلق ہے میں اللہ کو یاد کرتا ہوں میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں ان کھوکھلے دعووں کی کوئی حقیقت نہیں اور پھر فرمایا کہ اصل میں یاد رکھنے کی چیز یہ ہے دیکھو قیامت آنے والی ہے میں نے اس پر پردہ ڈالا ہوا ہے ابھی اگر سب کو پتہ چل جائے اتنے دن کے بعد قیامت آئے گی نہ کوئی فیکٹری بنائے گا نہ کوئی بلڈنگ بنائے گا نہ کوئی اپنے بچوں کو پڑھائے گا کہ بھائی ہمارا کورس ہے پندرہ سال کا اور نو سال کے بعد قیامت آنے والی تو فائدہ کیا پڑھانے کی ضرورت ہی اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ اتنے دنوں تک کے بعد تمہاری موت آنے والی اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے کتنے بیچارے ایسے ہوتے ہیں گھر بناتے ہیں شفٹ ہونے سے پہلے قبرستان میں شفٹ ہو جاتے ہیں کتنے فیکٹری بناتے ہیں فیکٹری جا نہیں پاتے اور فیکٹریوں کے سامنے سے ان کے جنازے گزر جاتے ہیں تو اگر اللہ تعالیٰ بتلا دیں سب کو معلوم ہو جائے کیلنڈر میں نشان لگا دیے جائیں فلاں تاریخ کو فلاں سال میں فلاں مہینے میں فلاں کی موت آنے والی ہے تو دنیا کا سارا کاروباری رک جائے گا سارا نظام معطل ہو جائے گا اور پھر تو سب انسان نیک بن جائیں گے سالے بن جائیں گے فرشتے صبح شام سلام کرنے آئیں گے اور شیطان تو ریٹائرڈ ہو جائے گا اس کا تو کوئی کام ہی نہیں بچے گا پھر یہ دنیا دار الامتحان کہاں رہے گی اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دار الامتحان بنایا اس لیے اللہ نے موت پر بھی پردہ ڈال کر رکھا اور فرد کی موت پر بھی پردہ ڈال کر رکھا کائنات کی موت پر بھی پردہ ڈال کر رکھا فرد کی موت کو ہم موت کہتے ہیں کائنات کی موت کا نام قیامت ہے تو فرمایا ان قیامت کا آنا یقینی ہے لیکن میں نے اس کو چھپا رکھا ہے لتجزا کل نفس بما تسعى تاکہ ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ ملے فلا يصدنك عنها بل لا يؤمن بها واتبع هواه اس لیے اس کے چکر میں نہ پڑ جانا اللہ تعالی حضرت موسی سے فرما رہے ہیں اور یہ گفتگو تو حضرت کے ساتھ کو طور پر ہوئی اگر اللہ نے یہ گفتگو قرآن میں نقل نہ کی ہوتی تو آج ہم کانپور میں اس کو جانتے تو آخر اللہ نے قرآن میں کیوں نقل کی قرآن اللہ نے یہودیوں کے لیے تھوڑی اتارا ہے قرآن تو اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دست پرست پر ایمان لانے والوں کے لیے قیامت تک کے لیے ہدایت کا سامان بنا کر اتارا ہے اصل میں حضرت سے اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی تھی وہ بات حضرت موسیٰ کے حوالے سے اللہ مجھ سے اور آپ سے بھی کہنا چاہتے ہیں قیامت تک ایمان والوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو تمہیں دنیا میں ہر قسم کے دوست ملیں گے اچھے بھی برے بھی تمہیں یہ طے کرنا ہے کس سے دوستی کرنی ہے کس سے دوستی نہیں کرنی اگر تم بری صحبت میں پڑ گئے اور غلط لوگوں سے دوستی کر لیا تو تم بھی قیامت سے قابل ہو جاؤ گے جیسے وہ قابل ہے فلاں کا تمہیں قیامت سے وہ شخص قابل نہ کر دے اس کا بہت آسان لفظوں میں ترجمہ ہے آپ کی اپنی مقامی زبان میں اس کے چکر میں نہ پڑنا ملا یوگ میں جو قیامت کو نہیں مانتا وہ تبا ہوا اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے چاہے وہ زبان سے کہتا ہوں میں قیامت کو مانتا ہوں جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے وہ قیامت کو نہیں مانتا فتردا ورنہ جیسے وہ ڈوبا ہے تم بھی ڈوب جاؤ گے جیسے وہ برباد ہوا ہے تم بھی برباد ہو جاؤ گے اور قیامت کی تیاری کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ ہم جو کہیں کہ ہم قیامت کو مانتے ہیں جس کو قیامت کا یقین ہوگا وہ قیامت کی فکر کرے گا قیامت کی تیاری کرے گا اور جس کو اللہ تعالیٰ قیامت کی تیاری اور فکر نصیب فرما دیتے ہیں اس کو اللہ عبادت کا خصوصی ذوق عطا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ ذوق مجھے بھی عطا فرمائے آپ کو بھی عطا فرمائے یہ جو عبادت کا ذوق ہے خاص طور سے یہ جو نماز کا اہتمام ہے نماز کے اس اہتمام کے اندر اللہ نے ایمان والے کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کو چھپا دیا نماز کے اہتمام کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پھر ہم صرف نماز پڑھنے لگیں اور کچھ کام نہ کریں یہ نماز کے مزاج کے خلاف ہے ہم صرف نماز پڑھیں اور کوئی کام نہ کریں ہم بال بچوں کی فکر نہ کریں ہم کاروبار نہ کریں نماز کے ذریعے انسان کو اللہ تعالیٰ وقت کا پابند بناتے اللہ چاہتے تو کہتے تھے پانچ نمازیں پڑھنی ہیں تمہیں جب موقع ملے پڑھ لینا نہیں كانت نہیں فرت كتابا موقوتا ایمان والوں کے لیے نمازوں کے اوقات مقرر ہیں صرف نماز نہیں پڑھنی وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھنی ہے تاکہ تم اگر طالب علم ہو تو وقت کی پابندی کے ساتھ اسکول جانا بھی سیکھو اگر تاجر ہو تو وقت کی پابندی پابندی کے ساتھ اپنی دکان اور اپنی فیکٹری اور اپنے آفس جانا سیکھو لین دین کرتے ہو تو وقت کی پابندی کے ساتھ لین دین کرنا سیکھو تم نے جو وعدہ کیا ہے اس وقت پہ مال دو تم نے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کے مطابق پیمنٹ کرو اگر تم ملازم ہو تو وقت کی پابندی کے ساتھ کام کرو اس نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ایمان والے کو زندگی بھر کے لیے وقت کا پابند بنایا ہے اور آج وقت کے سلسلے میں جتنی کاہل امت مسلمہ ہے دنیا کی کوئی قوم اتنی کاہل نہیں ہے اس اس لیے کہ ہماری زندگیوں سے نماز کا اہتمام نکل گیا نماز کے اہتمام کے بغیر یہ پابندی آ سکتی پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایماندار بنایا لین دین میں ایماندار اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ ساتھ ہم کو آخرت کا یقین دلایا کہ کوئی نہ دیکھ سکے اللہ دیکھ رہے ہیں کوئی حساب لینے کی پوزیشن میں نہ ہو اللہ حساب لینے والے ہیں اس لیے ایمانداری کے ساتھ کام کرو اور جو ایماندار تاجر ہوتا ہے وہ مارکیٹ کا بے تاج بادشاہ ہوتا ہے جس کا دل چاہے تجربہ کر کے دیکھ لے صرف کاروبار کو چمکانے کے لیے نہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے ذرا ایمانداری کے ساتھ کام کر کے تو دیکھیں دودھ خریدنے والوں کو پتا چل جائے دور پانچ کلو میٹر دور فلاں جگہ خالص دودھ ملتا ہے صبح صبح موٹر سائیکل لے کر دوڑ کر جاتے ہیں ہیں لوگ لائن لگاتے کیا کمال ہے ہے دودھ دودھ والے کا وہ ہی تو بیچ رہا کوئی سونا گلا کر تھوڑی دے رہا ہے ایمانداری کے ساتھ دودھ بیچ رہا ہے زندگی کے کسی شعبے میں کسی بھی تجارت میں جو ایمانداری کے ساتھ تجارت کرتا ہے وہ بےتاج بادشاہ ہوتا ہے وہ مارکیٹ کا شاہ ہوتا ہے لوگ اس کے بعد دوڑ کر آتے ہیں لائن لگاتے ہیں بلکہ بسا اوقات اگر اس کی ایمانی تربیت نہیں ہوئی اور ساتھ میں وہ بد اخلاق بھی اللہ کسی کو بد اخلاق نہ بنائے بد اخلاقی کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ بد اخلاق بھی ہے تو لوگ اس کی دو چار کڑوی کسیلی بھی سن لیتے ہیں لیکن سمجھتے ہیں یہ ایماندار تاجر ہے ہمیں کاروبار اسی سے کرتا ہے اللہ نے نماز کے ساتھ ساتھ ہمیں آخرت کی فکر دلا کر ایمانداری سکھائی ہے ہم آخرت سے غافل ہوئے ہمارا کاروبار خراب ہوا اس لیے کہ ہم اپنے کاروبار میں ایماندار نہیں رہ گئے ہم نماز کے غافل ہوئے ہمارا کاروبار خراب ہوا اس لیے کہ ہم وقت کے پابند نہیں رہ گئے نہ وقت پر ڈلیوری دیتے ہیں نہ وقت پر پیمنٹ دیتے ہیں نہ وقت پر دکان کھولتے ہیں نہ وقت پر بند کرتے ہیں کھولنے کا وقت ہوتا ہے اس سے دو گھنٹے بعد کھولتے ہیں اور جب بند کرنے کا وقت ہوتا ہے اس کے اور بعد میں بیٹھے رہتے ہیں پتہ نہیں آپ کیا کیا ماحول ہے ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے حضور بیٹھے رہتے ہیں وہ ضائع کرتے رہتے کہنا پڑتا ہے اس وقت میں بولو وقت میں بند کرو جاؤ نماز پڑھو گانا کھاؤ آرام کرو یہ وقت اللہ تعالیٰ نے آرام کرنے کے لیے بنایا ہے حضور بیٹھنے کے لیے تھوڑی بنا ہے جو آنے کا وقت ہوتا ہے اس وقت تو آپ اپنے گھر میں سو رہے ہوتے ہیں اور جو وقت ضائع کرنے کا ہوتا ہے اس میں بیٹھے رہتے یہ سب کیوں ہے اس لیے کہ ہماری زندگیوں سے نماز کا اہتمام نکل جائے نماز کے اندر دنیا اور آخرت کی کامیابی اور اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کا جوڑا بنایا ہے جس طرح میاں بیوی کا جوڑا ہوتا ہے نا ایک کے بغیر دوسرے کی زندگی مکمل نہیں ہوتی اس لیے ہر ایک کی زندگی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف کا آدھی زندگی ہے باقی آدھی دوسری کے ذریعے مکمل ہوتی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کا جوڑا بنایا ہے اللہ جب کسی کو کامیاب کرتے ہیں تو اسے دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی عطا فرماتے ہیں اسی لیے دونوں کی کامیابی مانگنا سکھایا اور بنا فنیا عذاب النار اذان کی جو دعا ہے نا اللہم رب هذه الدعوت التامہ اے اللہ اس مکمل دعوت کے رب اس لیے کہ اذان میں نماز کی دعوت دی جاتی ہے اور نماز میں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی ہے اس لیے یہ مکمل دعوت ہے نماز میں اعلان کرایا جاتا ہے حیا الفلاح نماز پڑھنے آؤ علی الفلاح کامیابی کے لیے آؤ یہ صرف آخرت کی کامیابی نہیں ہے اسی میں دنیا کی کامیابی ہے مسجد میں آ کر کاروبار کرنا سیکھو مسجد میں آ کر اچھی تجارت کرنا سیکھو یہاں کاروبار کا طریقہ تھوڑی سکھایا جائے گا مسجد کو ٹریننگ سینٹر تھوڑی یہاں کاروبار سکھائے جائے یہاں ایمانداری سکھائی جائے گی یہاں فکر آخرت سکھائی جائے گی یہاں اللہ کی یاد سکھائی جائے گی یہاں اللہ کے سامنے جواب دہی کا استحصار سکھایا جائے گا اور انہی ساری چیزوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ کاروبار کو بہترین کاروبار بنا دے گا اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو نماز اذان کی دعا سکھائی اسی میں بدلا دیا یہ نماز کی جو ندا ہے یہ جو نماز کی آواز ہے یہ جو نماز کی دعوت ہے یہ مکمل دعوت ہے جس میں دنیا کی بھی کامیابی ہے جس میں آخرت کی بھی کامیابی ہے اللہ دعوت اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسا علیہ السلام والسلام کے ذریعے سے ہمیں جو پیغام بھیجا ہے گویا یا کوہ دور سے میرے اور آپ کے نام پیغام آیا نماز کا اہتمام کرو آخرت if ذکر کرو تمہاری دنیا بھی اچھی بن جائے گی تمہاری دنیا کی الجھنیں بھی اللہ تعالیٰ دور کر دے گے وہ عقیم فرات علی ذکری اور جو آخرت سے قابل ہے اس کے چکر میں نہ پڑنا اور اس کی خاص علامت کیا ہے کون ہے آخرت سے قابل اس کی خاص علامت ہے وہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانے گا وہ اپنے نفس کی بات مانے گا اپنی خواہشات کی پیروی کرے گا اللہ اس تباہی و برباد سے میری آپ کی اور پوری امت کی حفاظت فرمائی آپ کے الحمد للہ رب العالمین